اللهم رب العالمين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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان محترم سامعین بزرگان دین نوجوان ساتھیوں حاضرین مسجد یہ سور رحمان کی ابتدائی آیات پڑھی گئی ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک انسان اور یہ بیان اور وضاحت کرنے اور گفتگو کی بڑی اہمیت اور فضیلت بیان کی ہے آج خطبے کا اصل موضوع جو ہے وہ یہ کہ قرآن اور عربی زبان اور اللہ رب العالمین ان دونوں چیزوں کو صورت رحمان کے ان ابتدائی آیات میں بیان کر دیا ہے عربی زبان اس کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے آخری آسمانی کتاب قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کی ہدایت کے لیے اللہ رب العالمین نے جو کتاب منتخب کی اس کتاب کے لیے عربی زبان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو عربی زبان میں نازل کیا ہے اس سے عربی زبان کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور ضرورت واضح ہوتی ہے اللہ رب العالمین نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول و پیغمبر بنا کر کے بھیجا ہے وہ کسی ایک قوم ایک قبیلے ایک علاقے کے لیے نہیں اور نہ تو کسی محدود زمانے کے لیے بلکہ آپ کی رسالہ تو نبوت کی دو خوبیاں ہیں ایک تو یہ ہے کہ آپ قیامت تک آنے والے انسانوں اور جنوں کے لیے آپ ہی نبی ہیں آپ کے بعد کوئی نبی پیدا ہونے والا نہیں اور دوسری خوبی آپ کی ہے جو ہے وہ یہ کہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء دنیا کے اندر رسول اور پیغمبر بنا کر کے بھیجے گئے ہیں وہ خاص خاص علاقے خاص خاص قوم اور خطے کے لیے آیا کرتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو نبی اور پیغمبر بنایا ہے وہ کسی خاص قوم خاص علاقے کے لیے یہ نہیں بلکہ پورے دنیا والوں کے لیے کلیا رسول اللہ علیکم جميعا اے لگی آپ اعلان کر دیں کہ اے لوگوں ہم دنیا کے لوگوں تمام دنیا والوں کو اعلان کر دیں کہ ہم تم تم تمام لوگوں کے لیے و پیغمبر بن کر کے آئے ہیں اسی لیے رب العالمین نے جب آپ کی بے شک اور آپ کے نبوت اور رسالت لے کر کے آنے کا بڑا اہم مقصد بیان کیا تو نہ تو عرب کو نہ اجم کو نہ کسی خطے اور علاقے کو مخاطب کیا بلکہ فرمایا وبا کا اللہ رحمت اللہ آپ کو پوری کائنات پوری دنیا والوں کے لیے رحمت اللہ عالمین بنا کر کے بھیجا گیا ہے قرآن بھی جب آپ لے کر کے آئے تو قرآن کسی ایک خطے اور علاقے کے لیے نہیں یہ قرآن بھی دنیا کے تمام لوگوں کے لیے ہے تبارک الفرقان علی نظر فرقانہ للعالمین نذیرا رب العالمین نے قرآن پاک کو یہاں کے تعلیم شاستر فرمایا تبارک الذی نزل فرقانہ علی ابنی ہی لیا نذیرا بابر کا تھے اس جس نے اپنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نادل کیا کیوں لیا للعالمین آ تاکہ پورے جہاں والوں کے لیے قرآن کے ذریعے آپ لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو اللہ کی نافرمانی کفر شرک سے ڈرائیں اور جنت کی بشارت سنائیں اسی لیے رب العالمین قرآن پاک پورے دنیا والوں کے لیے عبرت و نصیحت ہے تو میرے بھائیوں جب قرآن پاک کے لیے اللہ رب العالمین نے عربی زبان کو پسند کیا اور عربی ہی زبان میں قرآن کو نازل کیا تو اب قرآن پوری دنیا والوں کے لیے ہے اسی لیے عربی زبان پوری دنیا کے مسلمانوں کے لیے مذہبی اور دینی زبان بن گئی ہے صرف یہ زبان عرب تک محدود نہ رہ گئی کیوں اس کا تعلق اصل میں صرف عرب سے نہیں ہے کسی خطے سے نہیں ہے اس زبان کا تعلق اللہ تعالیٰ نے اس کتاب سے جوڑ دیا ہے جو کتاب پوری دنیا والوں کے لیے ہے اس نبی کی زبان ہے اور اس نبی کی لاہیوی کتاب ہے جس جو نبی ایک علاقے کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا والوں کے لیے نبی بنا کر کے بھیجے گئے ہیں جب قرآن ہمارا عربی ہمارا قرآن عربی زبان میں ہے ہمارے نبی عربی زبان والے تھے اب اللہ اور کی کتاب اور نبی کی سنت اور نبی کی لائی شریعت کو سمجھنے کے لیے عربی زبان کی ضرورت پڑتی ہے اسی لیے پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو اس کی اپنی مادری اور ملکی زبان تو کچھ بھی ہو سکتی ہے لیکن مذہبی زبان جو ہوتی ہے جس زبان کو انسان دین سمجھ کر کے سیکھتا ہے جس زبان کو سیکھتے وقت انسان سواب کی امید رکھتا ہے جس کو جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو زبان سیکھی جاتی ہے دنیا کے اندر ایک ہی زبان ہے وہ عربی زبان روزی روٹی کے لیے نوکری چاکری کے لیے اور دنیاوی عروج و ترقی کے لیے تو بہت ساری زبانیں انسان سیکھتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اگر سواب خاص امید سے نیکی کے ارادے سے اگر کوئی زبان دنیا کا کوئی انسان مسلمان سیکھتا ہے تو عربی زبان ہے اسی لیے عربی زبان صرف کسی ایک قوم کی نہیں بن کر کے رہی عربوں کی اصلی زبان تو ہی ہے لیکن یہ زبان پوری دنیا میں ہر کلمہ ہو کے بن چکی ہے اسی لیے اس کا سیکھنا سکھانا بہت سارے اہل کا کہتے ہیں کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ فرض کفایا ہے فرض کفایا کا مطلب مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر خطے ہر علاقے میں اتنے لوگ عربی زبان کو اچھی طرح سے سیکھیں عربی زبان کو عبور حاصل کریں جتنے کتاب و سنت کو عربی زبان میں سمجھ کر کے اپنی زبان میں ترجمہ کر کے لوگوں کو اللہ اس رسول کا پیغام پہنچا سکیں اتنے لوگوں کا ہر علاقے میں ہر شہر ہر علاقے ہر قوم کے اندر اتنے مقدار میں لوگوں کو عربی زبان سیکھنا فرض ہے اور یہ پوری قوم پر کہ جو کتاب سنت کی ترجمہ نہیں کر سکتے تو میرے بھائیوں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان سے نہایت اہم ہے اسی لیے کتاب سنت کو سیکھنے کے لیے پورے دنیا میں پورے دنیا کے اندر کوئی ایسا ملک کوئی ایسا ایسا علاقہ اور مسلمانوں کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہوگا جہاں کتاب سنت کو سیکھنے کے لیے سالوں سال عربی زبان نہ سکھائی جاتی ہو اس کے سکھانے کے لیے مدارس ہیں مراکز ہیں بڑے بڑے سینٹر ہیں بڑے بڑے ادارے ہیں مقصد صرف یہ ہوا کرتا ہے کہ اس زبان کو سیکھ کر کے ہم اللہ کی کتاب کو سمجھ سکیں گے جو کتاب ہماری ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے اسی لیے کوئی اور بتائیں اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے لیے جو عربی زبان منتخب کیا ہے نبی علیہ کو لیے جو زبان عربی منتخب کیا ہے یہ ایسی زبان ہے اس کی بڑی خوبیوں میں سے میرے بھائیو ایک خوبی یہ ہے کہ دنیا میں بہت ساری زبانیں ہوتی ہیں اور بک جاتی ہیں ان کا نام نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن چونکہ یہ عربی زبان قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے عربی زبان میں نازل کیا اسی لیے جس وقت اللہ نے قرآن نازل کیا تھا اس وقت سے لے کر کے آج تک عربی زبان قائم رہی اور کی بڑی خوبی ہے کہ اس عربی زبان میں کوئی تبدیلی نہیں آئی اردو کا معاملہ آیا تو کہا جاتا ہے یہ جدید اردو اور قدیم اردو دنیا کی ہر زبان کو ذرا دیکھیں کہا جاتا ہے وہ جدید اور قدیم ہے جی؟ ہاں، بیٹی ختم ہو گئی دنیا کی ہر زبان کے متعلق یہ ہے کہ اس کچھ دن تک ایک زبان چلتی ہے دوبارہ اس میں تبدیلی آ جاتی ہے اللہ اکبر لیکن قرآن پاک عربی زبان جو جس میں قرآن پاک کی زبان ہے قرآن پاک کی زبان جو عربی زبان ہے الحمدللہ اس میں آج تک کوئی تبدیلی نہیں آئی جس زبان میں جس لغت میں اور جس انداز سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تھا آج بھی ہی وہ زبان لوگوں کے وہ محفوظ ہیں اور دوسری بڑی خوبی عربی زبان کی ہے کہ زبانیں دنیا میں بہت بولی جاتی ہیں لیکن وہ مٹ جاتی ہیں ختم ہو جاتی ہیں ان کے سیکھنے والے نہیں رہ جاتے وہ زبان بالکل محدود ہو جاتی ہے لیکن قرآن پاک کیونکہ عربی میں ہے اس لیے عربی زبان کی بڑی خوبی یہ ہے قیامت تک یہ عربی زبان دنیا سے مٹ نہیں سکتی موجود رہے گی عربوں میں بھی اور اجموں میں بھی اس کی وجہ یہ ہے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے مطابق فرمایا یہ قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے اور قرآن پاک کی حفاظت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ عربی زبان کی حفاظت نہ کر دے اسی لیے یہ عربی زبان بڑی خیر برکت کی زبان ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس زبان کو سیکھنے سکھانے تو سیکھ نصیب فرمائے اسی لیے اس زبان کو سیکھنے کے لیے عربی لغت سیکھنے کے لیے بڑے بڑے علما پیدا ہوئے جنہوں نے علم نہ مرتب کیا علم سر مرتب کیا علم برادہ مرتب کیا علم بیان مرتب کیا کر کہ اس زبان کا سیکھنا اس کا مطلب قرآن کی زبان سیکھ رہا ہے اس زبان کے سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان سیکھ رہا ہے اس زبان کا سیکھنا اس لیے ضروری ہے کہ میرے اس کے سیکھے نبی پاسان کی لاہی شریعت کا سمجھنا ناممکن ہوا کرتا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو اس زبان کے سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی اقول کو لہٰذا واستغفر اللہ من كل ذنب واتوب الیہ الحمد للہ وسلام اماد دوسری چیز جو اللہ رب العالمین نے اس قرآن پاک کے متعلق بیان کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اے نبی ہم نے یہ کتاب عربی زبان پر پر آپ کی نازل ہے کتاب جس قوم کے ہاں آپ لے کر کے نازل جس قوم کے یہاں نادل ہوئی ہے وہ قوم آپ کی ہے زبان جاننے والی قوم ہے قاطع قوم ہے اس لیے اللہ تعالیٰ ایسا فرماتے ہیں اے ہمارے نبی فاستمسک بالذی اوحی الیک یہ عربی زبان میں جو قرآن پاک ہم نے نازل کیا ہے آپ اس کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں اس کا سیکھنا اس کا سکھانا اس کی تبلیغ کرنا غیروں تک اس کو پہنچانا یہ بڑی عزت کی چیز ہے فاستمسک بالذی اوحی الیک اے نبی جو کتاب ہم نے آپ آپ پر نادر کیا ہے آپ اس کو خوب مضبوطی سے تھام لیں ان نکارا سرات مستقیم آپ سرات مستقیم پر ہیں قرآن کے پر عمل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے فرمایا آپ قرآن کو خوب مضبوطی سے پکڑ لیں یعنی اس کو سیکھنا سکھانا اس پر عمل کرنا اس پر عمل کرنے کی دعوت دینے کی اللہ تعالیٰ تاکیف کر رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے کا ہے وہ ان

تعلیم قوم کی عزت قوم کی ترقی اور قوم کی سربرندی کو اللہ تعالیٰ نے اسی قرآن پاک سے وابستہ کر دیا ہے جب تک آپ کی قوم اس قرآن پاک پر ایمان رکھے گی اس قرآن پاک پر تو کہے گی اس قرآن پاک پر عمل کرے گی جب تک آپ کی قوم اس قرآن پاک کی طرف امت کو قوم کو دعوت دے گی اور جب تک اس قرآن کو نچ دے اور قرآن کو پھیلانے کی کوشش کرتی رہے گی چار رہے گی ترقی عطا کرے گا وہ وہی آخری اور بہت سارے لوگوں کو اس قرآن کی وجہ سے دلیل اور پار کر دے گا وہ کون ہے جو قرآن پر عمل کریں گے قرآن کی دعوت دیں گے قرآن کی طرف پڑھائیں گے قرآن سیکھیں گے سکھائیں گے قرآن کی برکت سے اللہ تعالیٰ ان کو عروج عطا کرے گا اور جو قرآن کو چھوڑ دیں گے اللہ تعالیٰ ان کو دلیل اور پار کر دے گا خود

ضرورت ہے مسلمانوں عربی زبان سیکھو عربی زبان کو پوچھو عربی زبان قرآن کو تحقیق سکھ اپنی قرآن کو قرآن قرآن سیکھو اور عام کرو جہاں یہ چیزیں ہمارے اندر عام ہو گئی اور دنیا میں ہمارا مرد مقابل کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو لے بنائے شارے بنائے وہ اتنے سنت بنائے اور اللہ رب العالمین جو ہم تمام لوگ اس کا اسوا اور کتاب اللہ بھی ہے ہمیں اس قرآن کے سیکھنے سکھانے کی توفیق نصیب فرمائی خیر من تعلم القرآن و علم اللہ تم شاہ فرماتے ہیں تم میں سب سے اچھے لوگ ہوں گے جو قرآن کو سیکھتے ہیں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 أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حيا للفلاح حيا للفلاح فالله